استغفار مقربین کا عمل جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہے وہ اسی قدر زیادہ استغفار کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو حضرت نوح علیہ السلام حضرت اور حضرت داود علیہ السلام کے آنسو تمام اہل زمین کے آنسو سے زیادہ تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں سو سو بار استغفار فرماتے تھے ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر آئی چٹائی کو گیلا دیکھ کر بولی کسی بچے نے پیشاب کیا ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شیخ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو ہیں نماز کتنی بڑی عبادت مگر اس کے بعد تین بار استغفار تعجد کتنا عاشقانہ عمل تعجد تو نیک لوگ ہی پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے استغفار کا قرآن پاک میں تعریف کے ساتھ ذکر ہے معلوم ہوا جو اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتا ہے تب اسے اپنی ذات اپنے عمل ناقص لگتے ہیں تو وہ استغفار میں ڈوب جاتا ہے گناہوں کے عادی لوگ استغفار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے جس طرح چرسی بھنگی لوگ جتنے میلے کچیلے ہو جائیں نہیں نہاتے جبکہ پاک پاکی پسند لوگ تھوڑی سی گندگی سے بے چین ہو جاتے ہیں شیشے اور سفید کپڑے پر تھوڑا سا داغ بھی برداشت نہیں کیا جاتا مومن کا دل بھی آئینے کی طرح ہوتا ہے چنانچہ وہ استغفار اور توبہ کے ذریعے اس کو پاک صاف کرتا رہتا ہے بھائیو جہاز کو ہر فلیٹ کے بعد سروس کیا جاتا ہے دانت روزانہ کئی بار صاف کیے جائیں تو ان میں کیڑا نہیں لگتا گاڑی ہر سفر کے بعد ٹیوننگ سروس مانگتی ہے وہ چشمے اور کنویں جو سوکھ گئے ہوں کھدائی صفائی سے دوبارہ جاری ہو جاتے ہیں استفار دل کی صفائی ہے روح کی صفائی ہے ایمان کی صفائی ہے یہ کلمہ طیبہ پر یقین کو مضبوط بناتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا محبوب عمل ہے کہ اگر زمین پر سب لوگ نیک ہو جائیں اور استغفار چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر ایسے لوگ لے آئے گا جو غلطی کرتے ہوئے ہوں اور پھر استغفار کرتے ہوں بھائیو استغفار کی طرف متوجہ ہونا ایمان کی علامت ہے بغیر تشبیح کے سوچیں کہ جب کوئی بیٹا اپنی ماں سے معافی مانگ رہا ہو یا وفادار بیوی خاون کے پاؤں پکڑے آنسو بہا بہا کر معاف کر دیں معاف کر دیں کہہ رہی ہو سچی اور حقیقی محبت بندے کو توبہ استغفار کا راستہ دکھاتی ہے لوگ گھنٹوں فلمیں دیکھتے ہیں اور نیٹ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں استغفار تو شہد سے میٹھا عمل ہے بہت زیادہ استغفار سے تھوڑی تھکاوٹ ہوگی تھوڑا بخار ہوگا مگر یہ عشق کے جھٹکے ہیں